ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی یہ کسر کرتا ہے کہ وہ اپنی نماز میں اونٹ کے بیٹھنے کی طرح بیٹھے جامع ترمزی حدیث نمبر دو سو انہتر یہ حدیث صحیح ہے